بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں operations research O R operational research آج لیکچر نمبر ففٹین ہے 14 لیکچرس ہم نے مکمل کر لیے ہیں آج کا جو لیکچر ہے وہی سیگمنٹ ہے ہمارے پاس انوینٹری کنٹرول کے بارے میں اور یہ لیکچرز ہیں virtual university government of Pakistan کے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں ہم لوگ جس جس چیز پہ بات چیت کر رہے ہیں وہ ہے آپریشنس ریسرچ یہ ایک بڑا اہم اور دلچسپ مضمون ہے جس کی اپلیکیشن بہت جگہوں پر ہے اس کو ہم ڈیفائن اسی طرح سے کرتے ہیں کہ what is operation research this is the application of scientific method to daily life problems یہ جو ڈیلی لائف پرابلمس ہیں ہر طرح کے ہو سکتے ہیں کسی جگہ ہم کوانٹیٹیو کی بات کرتے ہیں کسی جگہ ہم کوالٹیٹیو کی بات کرتے ہیں ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ آپریشن ریسرچ کو ہم کافی حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں لیکن اپنی کنوینئنس کے لیے ہم نے ان کو چار پانچ حصوں میں بانٹ لیا تھا پہلا جو سیگمنٹ میں نے بتایا تھا جس کو جس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی ہے وہ نیٹ ورک تھا کریٹیکل پاتھ میتھڈ تھا اور اس کے بعد پرٹ یا program evaluation and review techniques تھی دوسرا جو سیگمنٹ یا دوسرا چیپٹر جس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ہے انوینٹری کنٹرول انوینٹری میتھڈس ٹھیک ہے یہ آج جس چیز کی ہم بات چیت کریں گے یہ پہلے بھی آپ نے کور کیا ہوا ہے اور اس کو آگے ہم لے کے چلیں گے انوینٹری کنٹرول انوینٹری میتھڈس میں ہم نے کیا بتایا آپ کو تین ماڈلس ہم نے بتائے تھے ان ماڈلس کے اندر ڈفرینٹ ویریشنس تھی ڈفرینٹ طریقہ کار تھے لیکن بیسیکلی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اکنامک آرڈر کوانٹٹیز کی ہو رہی ہے یعنی کہ انوینٹری کنٹرول یا انوینٹری میتھڈ کی یہ بات کرتے ہیں جب اسٹاک کنٹرول کی بات کرتے ہیں جب ذخیرہ اندوزی کی بات کرتے ہیں جب کسی جگہ پہ آپ اپنے گودام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے آپ کے پیسے بھی زیادہ بلاک نہ ہو جائیں آپ کو پروفٹ بھی زیادہ سے زیادہ مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں زیادہ خراب بھی نہ ہوں یہ سارے کے سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے ان پہ نظر رکھنی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں جو بزنس مین ہوں گے آپ کے علاقے کے اندر آپ کے شہر کے اندر آپ کے گاؤں کے اندر تو وہاں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں کبھی وہ ایکٹیویٹیز جو ہے سائنٹیفکلی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اپنے ایکسپیرئنس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں اپنی جتنا ان کا تجربہ ہوتا ہے یا جتنا انہوں نے اس ایریا کے اندر کام کیا ہوا ہوتا ہے ابھی جو بزنس کا پروفیشن ہے ہمارے یہاں تو یہ پشت بائی پشت چلا جا رہا ہے یعنی کہ پہلے دادا کے پاس تھا پھر باپ کے پاس آیا پھر آپ کے پاس آیا پھر آپ اپنے بیٹے کو دیں گے اینڈ سو آن سو فور اس طریقے کے کار سے ہمارے یہاں بزنس چل رہی ہے لیکن اب سائنٹیفک میتھڈز آ گئے ہیں لوگ بزنس کو سائنٹیفک طریقے سے کرتے ہیں اور خاص کر کے جب یہ ڈبلو ٹی او وغیرہ آ رہا ہے تو اس میں تو یہ سائنٹیفک میتھڈ بہت زیادہ استعمال ہوں گے اب وہ انڈسٹریز وہ فیکٹریز جو ایکسپورٹس کے اندر انوالوڈ ہیں جو ہمارے لیے زر مبادلہ کماتی ہیں وہ اس ان چیزوں کو استعمال کر رہی ہیں وہاں پر اچھی خاصی آپریشن ریسرچ کی اپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے دھیرے دھیرے لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم وہی ہے کہ آپریشن ریسرچ کے لوگ کم ہیں اس سبجیکٹ کو اس طریقے سے ابھی تک پڑھا نہیں گیا یا استعمال نہیں کیا گیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا کوشش ہو رہی ہے ہم بھی اس ہم بھی اس کوشش میں آپ کے ساتھ شامل ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا انوینٹری کے بارے میں انوینٹری کس کو کہتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی میں کیا فرق ہے اور آپ کے پاس اسٹاک جو ہے سیفٹی اسٹاک کیا ہے آپ دیکھیں کہ نیشنل لیول پہ جب پلاننگ ہوتی ہے تو اس میں گندم کا اسٹاک ہوتا ہے اس میں شوگر کا اسٹاک ہوتا ہے اس میں آئل کا اسٹاک ہوتا ہے اس میں جو خڈنی تیل یعنی کہ ایڈیبل آئل اس کا استعمال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو ارینج کرتے ہیں تو کئی طرح کی انوینٹریز ہوتی ہیں یہ ہم نے ساری ڈسکس کر لی تھی اس کو ہم ذرا سا ریوائز کرتے ہیں کوئکلی وہی چیز ہے کہ physical stock of items held in any business for this production اور سیلس تو دو چیزیں ہیں جو آپ کے پاس چیزیں ہیں یہ بار بار ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں وہی چیز کہ آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں کس کام کے لیے سیل کے لیے تاکہ اگر آپ کی بزنس ہے وہ چل رہا ہے سپلائی کے لیے یا پروڈکشن کے لیے اسی طریقے سے اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پہ بھی انوینٹری ہوتی ہے انوینٹری کس چیز کی ہوتی ہے سینکڑوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر اس میں دوائیں بھی ہوتی ہیں اس میں سرجیکل گڈس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بیڈس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر all sort of things food items بھی ہوتے ہیں تو اب اگر ایک ہاسپٹل کو دیکھیں تو اس کے اندر کتنا کتنی انوینٹری رکھنی پڑتی ہے مثال کے طور سے کہ جو سرنجز ہوتی ہیں کئی طرح کی سرنجز ہوتی ہیں کئی طرح کی نیڈلس ہوتی ہیں مطلب ہیوج آئٹمس ہوتے ہیں ہم نے جو بات چیت کی ہے بڑی سادہ سی سمپل سی چیزوں کی بات چیت کی ہے انہیں سادہ سی چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے ان کو کمپلیکیٹ کر لیں گے اور کیا کریں گے یہ مختلف قسم کے جو ہمارے کمپلیکیٹڈ پرابلم ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں یہ انوینٹری جو میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا ڈرایا کس کے اندر جو آپ نے ہاسپٹل کی بات چیت کی کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی آسانی کے سے آج کل مینج ہو جا سکتی ہے یعنی کہ انوینٹری مینجمنٹ آف ہاسپٹل کوئی مسئلہ نہیں ہے inventory management of any production facility کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنے بھی آئٹمس ہیں کسی طرح کے بھی آئٹمس ہیں آئٹمس کیسے ہو سکتے ہیں آئٹمس ایسے ہو سکتے ہیں جو بیس سال خراب نہ ہوں کچھ آئٹمس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ رکھیں تو وہ زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں چاول کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا چاول پرانا ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا یہ کہتے ہیں نا آپ نے آپ کے بزرگوں نے بھی کہا ہوگا میرے بھی بزرگ کہتے تھے ہم بھی اپنے بچوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ چاول جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوگا تو اب چاول کی اسٹوریج چاول کی انوینٹری بھی ایک پرابلم ہے ایک مسئلہ ہے اس کو بھی ہم سالو کرتے ہیں اب چاول کتنی طرح کے ہوتے ہیں سینکڑوں طرح کے چاول ہوتے ہیں ہمارا جو باسمتی رائس ہے سب سے اچھا ہوتا ہے دنیا کے اندر تو اس کی بھی ایک اسٹوریج ہوتی ہے اس کی ایک ہینڈلنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے یہاں کنو ہیں مالٹے ہیں سنگترے ہیں تو اس کی بھی انوینٹری ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کی جاتی ہیں اب آج کل آپ دیکھیں کہ گرمیوں کے موسم میں جون جولائی کے اندر بھی آپ کو کنو یا مالٹا مل جاتا ہے کہاں سے مل جاتا ہے کہیں اسٹوریج ہو رہی ہوتی ہے نا کسی جگہ نے کسی بندے نے کسی آدمی نے انوینٹری پرابلمس کو سالو کیا یعنی کہ وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کیا یا وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کی تاکہ یہ چیزیں رہ سکیں اسی طریقے سے بہت اچھی کوالٹی کا آپ کا جو آم ہے وہ آپ کو نومبر دسمبر میں بھی مل جاتا ہے کیوں اس کو اس طرح سے اسٹور کرتے ہیں اور اسٹوریج کرتے ہیں لیکن ہم نے جس چیز کی بات چیت کی ہے وہ ہمارے پاس ہم نے فنش گڈ کی بات چیت کی ہے تین طرح کے آئٹمس ہو سکتے ہیں ایک تو فنش پروڈکٹ یعنی الٹیمیٹلی جو استعمال کے قابل ہو جس میں جیسے میں نے مثال دی آپ کے پاس یہ تھا نا آم جو تیار ہے کھانے کے لیے اس کے علاوہ میں نے اور مثالیں دی جس میں فرنیچر کی میں نے مثال دی تھی کہ آپ کے پاس کرسیاں میز صوفہ سیٹ وغیرہ تیار ہیں یہ فنش پروڈکٹس موجود ہیں پھر را مٹیریل یعنی وہ چیز وہ مٹیریل جس سے یہ چیزیں بنتی ہیں وڈن میں یا فرنیچر فیکٹری کے اندر جو را مٹیریل ہے وہ وڈ ہوگا وہ کیا لاگ ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پلانکس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد ان پروسیس گڈس ہوتے ہیں یا سیمی پروسیس ہوتے ہیں یا سیمی فنش گڈس ہوتی ہیں تو وہ بھی انوینٹری کے اندر ہو سکتی ہیں اب کسی بھی آپ فیکٹری میں چلے جائیں یہ میری آپ سے ایڈوائز ہے یا آپ جا کے دیکھیے کہ ایک کسی بھی فیکٹری میں دیکھیں تو وہاں مختلف طرح کے اسٹیجز ہوں گے مختلف پروسیسز ہو رہے ہوں گے اور مختلف آئٹمز ہیں ایک جگہ پہ ایک چیز را مٹیریل ہے وہ وہاں سے فنش پروڈکٹ بن کے نکلتا ہے دوسرے پروسیس کے لیے یہ جو فنش پروڈکٹ ابھی بنا تھا یہ را مٹیریل بنتا ہے اس کے بعد پھر ایک فنش پروڈکٹ بنتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر آگے فنش پروڈکٹس بنتے جاتے ہیں میں نے کرسی کی مثال دی تھی آپ کے پاس لاگ آف وڈ ہے آپ نے کاٹا پلینکس بنائے پلینکس بنانے کے بعد آپ نے اس کے ٹانگیں یا لیگس یا آرمس یا سیٹس یا بیکس بنائے اس کے بعد اب یہ جب بن گیا تو اس نے جوڑا جس جگہ یہ چیز جوڑی جا رہی ہے ان کے لیے یہ سارے آئٹم جو ہے نا را مٹیریل ہیں یہ پروڈکٹ نکل رہا ہے پھر یہ کرسی بن کے نکلتی ہے تو کہاں پہ جس سیکٹر میں یا جس جگہ پہ یہ پالش ہو رہی ہے تو ان کے لیے یہ جو چیز ہے یہ را مٹیریل آ رہی ہے اور جو پالش کر رہا ہے وہ اس کے بعد یہ فنش پروڈکٹ نکل رہی ہے تو یہ سارے کے سارے جو پروسیس میں نے کئی دفعہ ایلیبریٹ کیا آج پھر میں نے الیبریٹ کیا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو ڈیل کر رہے ہیں ہم نے جو ہینڈل کیا ہے یہاں پہ دو چار ماڈلس ڈسکس کیے ہیں یہ ایک ویری سمپلیفائڈ ماڈل ماڈلس ہم نے ڈسکس کیے لیکن پریکٹیکل لائف میں کافی کمپلیکیٹڈ ماڈلس ہوتے ہیں اور ان کو سالو کر رہے ہیں ان کے ٹیکنیکس موجود ہیں ان کے سافٹ ویئر موجود ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں جب ایک پروڈکٹ کی انوینٹری ہینڈلنگ آپ کو آ جائے گی ایک طریقے کا ماڈل آپ ہینڈل کر لیں گے تو دوسری طرح کی ویریشن آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے یہ اپنے میتھمیٹیکل ماڈل میں تھوڑی سی چینجز کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا تو میں نے بتایا تھا آپ کو اس کو پھر ریوائز کر رہا ہوں کہ انوینٹری کاسٹ چار طرح کی ہوتی ہیں ایک سب سے پہلے آئٹم کاسٹ ہوتی ہے اس کو ہم سی ون سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آرڈرنگ کاسٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے کوئی چیز آرڈر کی وہ آپ کے پاس آئے تو اسے آرڈرنگ کاسٹ سی ٹو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں نمبر تھری آپ ہولڈنگ کاسٹ یا انوینٹری کاسٹ کہتے ہیں جو آپ چیزیں لاتے ہیں یہاں پر اپنے یہاں رکھتے ہیں اسٹور کرتے ہیں اس کے اوپر پیسے انویسٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہولڈنگ کاسٹ اور فورتھ ہے شارٹیج کاسٹ شارٹیج کاسٹ وہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے نا آپ کے پاس آلریڈی پروڈکشن میں نہیں ہے آپ کے اسٹاک میں بھی نہیں ہے آپ کے اسٹور میں بھی نہیں ہے تو آپ ایڈوانس بکنگ کرتے ہیں اس کے لیے جو کاسٹ آپ کو انکر کرنی پڑتی ہے ایڈیشنل کاسٹ اس کو ہم سی فور سے یا شارٹیج کاسٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں پھر ہمارے پاس انوینٹری ماڈل ہے اکنامک آرڈر کوانٹیٹیز یہ جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈلس ہم نے ڈسکس کیے تین ہم نے ڈسکس کر لیے تھے ابھی تک ایک اور ماڈل رہ گیا وہ ان کوشش کریں گے اگر آج ٹائم بچ گیا تو آج کمپلیٹ کر لیں گے اکنامک آرڈر کوانٹٹی میں کیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا آرڈر پلیس کریں کب آرڈر پلیس کریں یعنی کیوں کہ آپ کے پاس اتنا اسٹاک رہے کہ تاکہ آپ کے کسٹمر کی ساری سیٹسفیکشن ہو جائے آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ سیٹسفائی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زیادہ پیسہ انویسٹ نہ کرنا پڑے اگر سارے کے سارا پیسہ بلاک کر دیں گے تو آگے آپ کیا کریں گے تو اس لیے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم پیسے میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لے آئیں تاکہ آپ کی ساری جو نیڈ ہے اس کو سیٹسفائی کر لیں تو دو ہی چیزیں یہاں پہ کرتے ہیں ایک اس میں کیو ہم معلوم کرتے ہیں ٹی معلوم کرتے ہیں کہ کب آرڈر پلیس کریں اور کتنے کا آرڈر پلیس کریں ٹھیک ہے نا تو کیوں اور بیسیکلی ٹی یہ دو چیزیں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اکنامک آرڈر کوانٹٹیز اسی کے اوپر سارا بیس کرتا ہے کہ کیا کوانٹٹی جو ہے آپ آرڈر پلیس کریں گے تو وہ ٹوٹل اکانومائز کر سکتی ہے and that's why it's called economic order quantity and that's why these models are called economic order quantity model دو طرح کے ہوتے ہیں ڈیٹرمنسٹک اور پرابلسٹک ہم زیادہ تر جو ڈیل کر رہے ہیں وہ کون سے ہیں ڈیٹرمنسٹک ماڈل کر رہے ہیں نیٹورک میں بھی ہم نے یہ دیکھا اور یہاں پہ انوینٹری میں بھی یہی ہے کہ ہم ڈیٹرمسٹک ماڈل زیادہ سے زیادہ ڈیل کریں گے ہمارے پاس پہلا جو ماڈل تھا جو بڑا آسان سمپل سا ماڈل تھا purchasing model with no shortages آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پرچیز کرنی ہے اسٹریٹ اوے بازار کے اندر جائیں گے اور بازار کے اندر چیزیں خریدیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے اسٹور بنانا ہے اپنا اسٹاک بنانا ہے اپنی انوینٹری کو کرنا ہے اس کے اندر جو ایزمپشنس ہیں ہمارے پاس تین بڑی ایزمپشنس ہیں پہلی ایزمپشن تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیمانڈ ریٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہے دوسری چیز یہ جب بھی ریپلیسمنٹ آپ کرنا چاہیں گے اسی وقت ہو جائے گی بڑے لکی ہیں فارچونیٹ ہیں کہ ریپلیسمنٹ امیڈیٹلی اویلیبل ہے کوئی شارٹیج نہیں ہے ہر چیز اویلیبل ہے پروڈکشن بہترین چل رہی ہے تو آپ کے پاس ریپلیسمنٹ انسٹنٹینیس ہے یہ میں نے ابھی ہسپتال کی مثال دی تھی ہسپتال میں خدا نہ خاص طرح کوئی چیز کسی ختم ہو جائے کوئی دوا کم ہو جائے تو فوراً ریپلیس ہونی چاہیے تھیورٹیکلی یہ ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسری بات ہے لیکن اس طرح کے ماڈل جو ہے نا ہاسپٹل کے اندر اپلائی کرنا چاہیے جہاں پہ ریپلیسمنٹ از انسٹنٹینیس اسی وقت مل جائے تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی شارٹیج نہیں ہے یعنی سی فور زیرو ہے جو باقی آپ کے پاس کاسٹ بن جاتی ہے C one C two C three ہے یہ کانسٹنٹ ہے یعنی ویری نہیں کریں گے ایک دفعہ جب آرڈر پلیس کریں گے تو اس آئٹم کی کاسٹ وہی رہے گی دوبارہ بھی آرڈر پلیس کریں گے تو سی ون وہی رہے گا دوبارہ بھی کریں گے تو سی ون وہی رہے گا اگر اس میں ویریشن کریں کر سکتے ہیں تو لیکن اس کے لیے دوسرا ماڈل بنانا پڑے گا دوسرا ماڈل دیکھنا پڑے گا اس ماڈل کے اندر C one C two C three they are constants یہ سمپل سا ماڈل ہے کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹاک ہے سلولی اینڈ گریجولی یہ ڈیکریز ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی ڈپلیٹ ہونے کے بعد زیرو ہو جاتا ہے جس میں زیرو ہوگا آپ آرڈر پلیس کریں گے آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری آ جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ پروسیس تو یہ کنٹینیوس پروسیس چلتا رہتا ہے اسٹور والا کرتا ہی ہے اگر آپ کسی فیکٹری میں جائیں کسی انڈسٹری میں جائیں کسی جگہ جائیں کسی آفس میں چلے جائیں تو دیکھیں یہ پروسیس روزانہ اسی طرح سے ہو رہا ہے جس جگہ پہ پروسیس صحیح نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ جرک سے آتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر ڈیمانڈ کانسٹنٹ نہیں ہے سپلائی کانسٹنٹ نہیں ہے اسٹاک پورا نہیں ہے تو وہاں پر پرابلمس آتے ہیں پرابلمس جو ہوتے ہیں لوگوں کے بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں اور پھر پروڈکشن کے بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں میں نے مثال دی ہے کئی دفعہ درزی کی مثال دی ہے تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر اس کے پاس ساری جو سیتے نا وہ آپ کیا کرتے ہیں دھاگے کی ریلیں ہوتی ہیں اگر وہ ریلیں پوری نہیں ہیں تو کس طریقے سے چیزوں کو پورا کرے گا تو پروڈکشن کے پرابلم ہو سکتے ہیں بیکاز آف دس انوینٹری آپ جائیں بازار کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مارکیٹ کے اندر ٹی وی اویلیبل نہیں ہے آپ ٹی وی خریدنا چاہتے ہیں کرکٹ کے میچز ہو رہے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اچھے سے اچھا میچ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ٹی وی اویلیبل نہیں ہے تو آپ جا کے دیکھیں گا تو کیا چیز ہے صرف چھوٹی سی بات ہے کہ جی کیسنگ اویلیبل نہیں ہے یا اس کا کور موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے ساری کی ساری پروڈکشن لائن بیٹھی ہوئی ہے تو یہ انفیشنسی ہوتی ہے اسٹور کیپر کی اسٹور انچارج کی کہ پراپرلی انوینٹری کو مینج نہیں کر سکے اگر کسی انسٹیٹیوشن کے اندر کسی آرگنائزیشن کے اندر کسی فیکٹری میں کسی انڈسٹری میں اگر انوینٹری صحیح طریقے سے مینٹین ہو رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے پروڈکشن لائن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ چلے اور وہ ٹارگیٹس کو نہ میٹ کریں یہ جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے یہاں سے کیلکولیٹ کیا تھا آپٹیمم کوانٹٹی یعنی کیو کیلکولیٹ کیا تھا Q star was equal to two C two D divide by C three under root جو سی ٹو سی تھری جو ہے آپ کے پاس کاسٹ ہے ڈیمانڈ آپ کے پاس دی ہوئی ہے کیو اسٹار آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اسی طریقے سے ٹی اسٹار یعنی کہ ٹائم معلوم کرنا تھا between two orders that is equal to Q star by D اور N total number of orders in a particular year یعنی پرٹیکولر ٹائم معلوم کرنا ہو تو N star is equal to D by Q star آ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس پہلے ماڈل کے لیے فارمولا ہے پہلے ماڈل سے ہم نے یہ چیزیں ڈرائیو کی تھیں اور ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ صورت میں ہے جبکہ آپ کے پاس ڈی از دا ڈیمانڈ پر ایئر اگر یہ پر ایئر نہیں ہے تو آپ نے ساری چیزیں اس میں ٹرانسفارم کرنی ہوگی یہ خیال رکھیے گا کہ یونٹس سیم ہونے چاہیے سملر ہونے چاہیے اس کے بعد ہم آتے ہیں ماڈل نمبر ٹو کی طرف یہ ماڈل نمبر ٹو کے اندر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے الاؤ کیا تھا شارٹیجز کے شارٹیجز کیا مراد ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ایڈوانس بکنگ کر سکتے ہیں ایڈوانس بکنگ سے کیا مراد ہے ایڈوانس بکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں آپ لوگوں کے آرڈر لے لیں یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے پازیٹو طریقے سے بھی ہوتا ہے نگیٹو طریقے سے بھی ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اخبار میں ایک اشتہار آتا ہے کہ جی بہت اچھی ہاؤسنگ کالونی بن رہی ہے آپ خرید لیں ابھی ان کے پاس پلاٹس وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتے ابھی لینڈ اویلیبل نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں ایڈوانس بکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ ایک بہت بڑا پلازا ہے اس کے اندر دکانیں اویلیبل ہیں آپ اس کی بکنگ کرا لیں اب یہ دکانیں اویلیبل نہیں ہوتی اس وقت اگر آپ جائیں کہ مجھے جگہ دے دیں میں نے دکان آج شروع کرنی ہے آج نہیں ہوگی ایک سال کے بعد مل جائے گی تو آپ کیا کرتے ہیں ایڈوانس بکنگ کرا لیتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ آپ ٹرین میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایڈوانس بکنگ کرا لیتے ہیں آپ بسوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایڈوانس بکنگ کرا لیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جس کو ہم یہاں ان لفظوں میں انوینٹری کے ٹرمس میں کہتے ہیں شارٹیج کاسٹ وہ یہاں پر ہم نے الاؤ کیے اس ماڈل کے اندر یہ یعنی ساری کنڈیشن پہلے ماڈل کی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈوانس بکنگ کی یا شارٹیج کی بھی اجازت ہے یہاں پر جی دیکھتے ہیں یہ جو ماڈل ہم نے بنایا تھا کس طرح کا تھا ماڈل بڑا سادہ سا اسٹریٹ فارورڈ سا تھا کہ ہمارے پاس X axis Y axis X axis پہ ٹائم ہے اور وائی ایکسس پہ ہمارے پاس کوانٹٹی ہے and then this is the model کہ آپ کے پاس وہی اسٹاک موجود ہے آپ بیچتے جاتے ہیں ایک اسٹیج پہ آنے کے بعد اسٹاک ختم ہو جاتا ہے آپ کی دکان خالی ہو جاتی ہے آپ کا اسٹور خالی ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ آرڈر بک کرتے رہتے ہیں پھر جس وقت آپ کے پاس مال آ جاتا ہے سپلائی آ جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جو آپ نے ایڈوانس بکنگ کی تھی وہ کلیئر کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا اسٹاک اب رہ گیا ہے یعنی یہ شارٹیجز میٹ کرنے کے بعد یا لوگوں کی ریکوائرمنٹ فلفل کرنے کے بعد اب آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دوبارہ سے پروسیس اسٹارٹ کریں گے یہ پروسیس یہ ہے اسٹارٹ کر دیا ود اسٹاک بیچنا شروع کر دیا دینا شروع کر دیا پروڈکشن میں استعمال کرنا شروع کر دیا زیرو پہ آئے پھر نیچے چلے گئے فردر اور اس کے بعد پھر اسٹاک آیا تو آپ اوپر تک آ گئے اس میں ہم نے مختلف چیزیں ڈیفائن کی تھی آئی ایم کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا یہ وہ چیز ہے کہ میکسیمم انوینٹری کسی وقت بھی آپ کے پاس جو ہو سکتی ہے میکسیمم اس سے زیادہ انوینٹری آپ کے پاس نہیں ہو سکتی کیو جو آپ کے پاس ہے یہ کوانٹٹی وہ ہے جو آپ نے آرڈر پلیس کرنی ہے یہ کیو وہ ہے جو آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری پلس شارٹیج جو آپ کے پاس ہے اس کے برابر ہے اب اس میں دو ٹائم ہم نے ڈیفائن کیے تھے ایک ٹائم ٹی ون تھا ایک ٹائم ٹی ٹو تھا ایک ٹی ون ٹائم وہ ہے جس وقت آپ بیچ رہے ہیں یعنی وہ ڈیوریشن جس میں آپ کے پاس اسٹاک ہے آپ چیزیں بیچ رہے ہیں ٹی ٹو وہ ٹائم ہے جس وقت آپ کے پاس آئٹمس نہیں ہے اسٹور خالی پڑا ہوا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں آرڈر بک کر رہے ہیں لیکن total time T is equal to T one plus T two کے برابر ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس شارٹیج جو ایس ہے S plus I M is equal to Q اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں آئی ایم یعنی کہ maximum inventory will be equal to Q minus S یعنی جتنا آپ نے آرڈر پلیس کیا مائنس جو شارٹیج آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہم نے چیزیں کیلکولیٹ کی تھیں ہم نے ہولڈنگ کاسٹ کیلکولیٹ کی تھی that was equal to C two into Q minus S whole square divide by two D اس کے بعد شارٹیج کاسٹ جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی that was equal to C four into S square divide by two D یہ سملر چیزیں ہیں سملر طرح کی ہیں ذرا سا ان کو یاد کیجیے گا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اسی کے اوپر سوال آئیں گے پھر اس کے بعد کیو اسٹار یعنی کہ ہم نے آپٹیمم کوانٹٹی کیلکولیٹ کی تھی Q star was equal to two C two D divide by C three under root into C three plus C four divide by C four under root یہ دو انڈر روٹ الگ الگ رکھیں آپ چاہیں تو میتھمیٹیکل پراپرٹی اپلائی کر کے ایک ہی انڈر روٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کیا جائے گا آپ کے پاس two C two D into C three plus C four divide by C three into C four تو یہ آپ کے پاس ہول انڈر روٹ میں آئے گا and that will be the value of Q star کس کیس کے اندر جب اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل آپ ڈسکس کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے اور آپ نے شارٹیجز کو الاؤ کرنا ہے اس کے بعد lastly S star S star کیا چیز ہے آپٹیمم شارٹیج جو آپ نے الاؤ کرنی ہے تو یہ اگر آپ کے پاس C two C three C four اور سی ون دیا ہوا ہے اور آپ کے پاس ڈی بھی پتا ہے تو آپ شارٹیجز بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپٹیمم ہولڈنگ کاسٹ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو you can calculate H and everything اس کے بیسس پہ میں نے ایک ایگزامپل کی تھی کچھ ایکسرسائز آپ کو دی ہیں پھر آتے ہیں ہم ماڈل 3 کی طرف جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا ماڈل تھری کیا تھا ہمارے پاس manufacturing model with no shortages اب کیا کر رہے ہیں پہلے تو آپ کیا کرتے تھے پرچیزنگ ماڈل تھی آپ نے خریدنا تھا اب آپ نے ڈیسائڈ یہ کر لیا کہ جی ہم نے پرچیزنگ کرنی ہے کس کی پرچیزنگ کرنی ہے جو چیزیں اویلیبل ہیں لیکن اب آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا آپ کا مائنڈ کیا چینج ہوا کہ جی بہتر یہ ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ میں چلے جائیں کہ یہ چیزیں ہم بازار سے خریدتے ہیں اس میں پرابلم آتے ہیں اس کے ڈفرینٹ مسئلے مسائل ہیں اس میں کوالٹی کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ڈیسیزن تو آپ کا اپنا ہے آپ نے جب ڈیسیزن کر لیا کہ ہم نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے تو اب مینوفیکچرنگ ماڈل کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک فیکٹری لگ گئی ہے جس میں چیزیں بننی شروع ہو گئی ہیں اس میں بھی آسان اور سہل سا ماڈل جو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ مینوفیکچرنگ ماڈل ہے اور اس کے اندر نو شارٹیج ہے کہ آپ نے جو چیز بنانی ہے وہی بیچنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے پروڈکشن تو کر رہے ہیں لیکن پروڈکشن سے زیادہ آپ نے سیل شروع کر دی تو آپ کے لیے پرابلم آ جائے گا اس ماڈل کے اندر بڑی سہولت ہے بڑی آسانی ہے کہ آپ نے چیزیں بناتے جانا ہے اور اس کو بیچتے جانا ہے لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ کے پاس جو پروڈکشن ریٹ ہے یہ ڈیمانڈ ریٹ سے زیادہ ہے یعنی جتنی چیزیں آپ بیچ رہے ہیں وہ کم ہونی چاہیے جتنی چیزیں آپ کے پاس پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے جب پروڈکشن زیادہ ہوگی اور سیل کم ہوگی تو آپ کے پاس تھوڑی سی انوینٹری بننی شروع ہو جائے گی لیکن اگر پروڈکشن کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کیس میں ہمیشہ آپ کے پاس شارٹیج ہی رہے گی تو آپ کیا کریں گے شارٹیج کو اس میں کنسیڈر کریں گے لیکن یہ ماڈل بڑا سمپل سا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پروڈیوس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انوینٹری بھی بلٹ ہونے دینا ہے پھر ایسا ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس انوینٹری بہت زیادہ ہو جائے گی آپ چاہیں گے کہ اس انوینٹری کو نکالیں تاکہ آپ کے پاس چیزیں ختم ہو جائیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں آپ اپنی پروڈکشن کو بند کرتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے اور آپ سیل کی طرف شروع ہو جاتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں الٹیمیٹلی آپ کا اسٹاک ختم ہو جاتا ہے جب اسٹاک ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے اپنی فیکٹری کو آن کرتے ہیں اپنی مشینری کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور پروڈکشن میں آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مینوفیکچرنگ ماڈل ہے جس میں آپ چیزیں بنا رہے ہیں لیکن شارٹیجز کو آپ نے الاؤ نہیں کرنا ہے اس کا جو ماڈل تھا یہ بھی بڑا آسان سا سمپل سا تھا اس کے اندر ہم نے کیا کیا نہیں ہے ٹھیک ہے نا سی فور نہیں ہے تو پہلی تین ایگزمشن تو اسی طرح کی ہیں بالکل ایگزیکٹلی کہ سی فور زیرو ہے C one C two C three جو ہے ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے اور ڈیمانڈ ریٹ بھی کانسٹنٹ ہے لیکن یہاں پر ایک چیز نئی آ گئی ہے اور وہ نئی چیز کیا ہے جو جس کو ہم نے کہا پروڈکشن یہ پروڈکشن ریٹ کو یہاں پہ ہم نے ڈیفائن کیا آر کے ساتھ یہ آر جو سمبل ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے پروڈکشن ریٹ ریٹ کو کو مینوفیکچرنگ تو یہ جو مینوفیکچرنگ ریٹ ہے یہ زیادہ ہے ڈی سے یہ خیال رکھیے گا کہ یہ فائنائٹ ہے آپ کے پاس اتنی بڑی فیکٹری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں فائنائٹ ہے سو ہو سکتے ہیں ہزار ہو سکتے ہیں بیس ہزار آئٹم آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ جو ریٹ ہے وہ ڈیمانڈ ریٹ سے زیادہ ہے دیٹ از آر ہمیشہ بڑا ہوگا ڈی کے ساتھ یہ خیال رکھیے گا تو یہ ہمارے پاس چار ایگزمشنس ہیں اس کے بیسس پہ ہم نے ایک ماڈل بنایا تھا وہ ماڈل کیا تھا ہمارے پاس once again the same thing کہ یہ آپ کے پاس پہلے اسٹیج میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے آپ کی ڈسٹریبیوشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے لیکن آپ کے پاس ایک اسٹاک بنتا جا رہا ہے پھر اس کے بعد جب اسٹاک بن گیا ایک لیول پہ آنے کے بعد آپ نے ڈیسائڈ کر لیا کہ اب پروڈکشن نہیں کرنی ہے اب مینوفیکچرنگ نہیں کرنی ہے اب رکنا ہے خالی سیل کرنی ہے یا ان چیزوں کو ڈسپوز آف کرنا ہے آپ نے ڈسپوز آف کر دیا الٹیمیٹلی آپ کے پاس اسٹاک جو ہو گیا وہ زیرو ہو گیا پھر آپ نے اپنی فیکٹری کو آن کیا مشینری کو آن کیا دوبارہ سے اسی لیول پہ آپ نے اسٹاک کو بڑھایا اس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہاں اسی اسٹیج کے اوپر کہ مینوفیکچرنگ بھی ساتھ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیلنگ یا ڈسپوز آف بھی ڈسپوزل بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا الٹیمیٹلی یہ اسٹاک زیرو ہے تو یہ ایک پورا سسٹم ایک پورا سائیکل پورا ایک پروسیس آپ کے پاس بن گیا اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو سفید لائن آئی ہے اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہ جو سفید لائن آئی ہے یہ آپ کے پاس انوینٹری کسی وقت بھی میکسیمم انوینٹری یہ ہوگی یہ آپ کے پاس لیول ہے اس لیول سے زیادہ آپ کے کے پاس اسٹاک نہیں ہوگا اس بعد یہ ہم نے اس کو لونگیٹ کیا کہ یہاں تک یہ چیز کیسے پہنچ سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو ذرا سے دیکھیں پھر دوبارہ سے اب میں نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیا کہ کیو کیا چیز ہے اور آئی ایم کیا چیز ہے یعنی آپٹیمم آرڈر کوانٹٹی کتنی ہے کیو اور maximum inventory I M and then پھر ہم نے ٹائم ڈیفائن کر دیا یہاں پہ ٹائم بھی دو ہیں ایک ٹی ون ٹائم ہے اور ٹی ٹو ٹائم ہے ٹی ون ٹائم وہ ہے جس زمانے میں آپ کی پروڈکشن بھی ہو رہی ہے اور سیل بھی ہو رہی ہے اور ٹی ٹو ٹائم وہ ہے جس زمانے میں خالی آپ کی سیل ہو رہی ہے کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے کوئی مینوفیکچرنگ پروسیس نہیں ہو رہا ہے یعنی وہ لوگ جو کہ مینوفیکچرنگ میں انوالو ہیں وہ لوگ سارے بیکار بیٹھے ہیں یا کسی اور کام میں انوالو ہو گئے لیکن ٹی ون اور ٹی ٹو دو ٹائم ہے but total time T T is equal to one plus T two ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک پورا پروسیس ہو گیا یہ ایک پورا ماڈل بن گیا جس کے اندر کیو آپ کو پتا ہے جس میں آئی ایم آپ کو پتا ہے ٹی ون پتا ہے ٹی ٹی ٹو پتا پتا ہے ہے اور اس کے بیسس پہ ہم کیا کرتے ہیں آگے آگے چلتے ہیں ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں دو چیزیں ڈیفائن کی یہاں پہ R minus D D D R minus جو ہے آپ کے پاس کیا یہ وہ سلوپ ہے یا یہ وہ ریٹ ہے جس میں آپ کے پاس پروڈکشن بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ سیل بھی ہو رہی ہے یعنی مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ سیل بھی ہو رہی ہے تو میں نے دو لفظ ساتھ ساتھ استعمال کیے ہیں یہاں پر ایک ہے مینوفیکچرنگ اور ایک پروڈکشن تو تقریباً اسی چیزوں کو سمجھ لیجیے گا اگر اسٹرکٹلی ورڈس میں جائیں تو ان کے دو کے مختلف میننگس ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں کے لیے چیزیں ہولڈ کرتی ہے مینوفیکچرنگ کے لیے بھی اور پروڈکشن کے لیے بھی یہ چیزیں ہولڈ کرتی ہیں تو یہ سلوپ آر مائنس ڈی آپ کے پاس کیا آیا یہ صورت میں جب کہ آر آپ کے پاس بڑا ہے ڈی سے تو آر مائنس ڈی یہاں پہ سلوپ جو ہے وہ پازیٹیو ہے اس کے بعد جو سلوپ ڈی جو ہے وہ نیگیٹو ہے جس ریٹ کے ساتھ یہ اسٹاک آپ کا ڈپلیٹ ہو رہا ہے یا کنزیوم ہو رہا ہے یا ایگزاسٹ ہو رہا ہے تو یہ دو چیزیں خیال رکھیے گا آر مائنس ڈی اور سلوپ ڈی لیکن یہ خیال رکھیں گے سلوپ کیا ہوتا ہے ہمیشہ Y component divide by X component میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل دی تھی جس میں سلوپ انٹرسپٹ فارم کی ایک اکویشن تھی Y is two M X plus C جس کے اندر آپ کے پاس ایم سلوپ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی سلوپ وائی ایکسس یعنی Y component divide by X component will give you the slope slope positive بھی ہو سکتا ہے سلوپ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے سلوپ جب انکریز کر رہے ہیں تو پازیٹو ہے اس طرح کی لائن جب ہوتی ہے تو سلوپ آپ کے پاس نیگیٹو آ جاتا ہے پہلی جو چیز یہ total cost of inventory per period is a sum of three components یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیوائز کیا تھا کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں اس پروجیکٹ کے اندر اس ماڈل کے اندر ایک تو آپ کے پاس آئٹم کاسٹ ہوتا ہے ایک آپ کے پاس آرڈرنگ کاسٹ ہوتی ہے اور آپ کے پاس لاسٹلی ہولڈنگ کاسٹ ہوتی ہے یہ تینوں کاسٹ کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد کو سم کرتے ہیں تو آپ کے پاس total cost of the inventory آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم جناب ہم نے کیا کچھ کیلکولیٹ کیا تھا ہم نے یہ تینوں آئٹمس کو کیلکولیٹ کیا تھا اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد ٹوٹل ہم نے سم معلوم کر لیا تھا جب سم معلوم کر لیا تھا تو ہمارے پاس سی ڈیش آیا تھا یعنی کاسٹ آف انوینٹری یہ کیا کہا تھا ٹوٹل کاسٹ ہم نے معلوم کی تھی ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ معلوم کی تھی یعنی ایک پیریڈ کے درمیان ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے اور اس کے بعد ہم نے معلوم کیا تھا کہ total cost per unit time اس کو ٹی سے ڈیوائڈ کیا تھا تو ہمارے پاس سی آ گیا تھا جب سی آیا تھا تو ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا تھا ود رسپیکٹ ٹو کیو اور اکویٹ کیا تھا زیرو کے برابر جب اکویٹ کیا تھا زیرو کے برابر تو وہاں پہ ہمارے پاس کیو کی ویلو آ گئی تھی جب کیو کی ویلو آ گئی تو ہمارے پاس وہاں سے ٹی کی ویلو آ گئی اور این کی ویلو آ گئی یہ کیو ٹی این جو یہ آپٹیمم کوانٹیٹیز آ گئی آپ کے پاس آپٹیمل ٹائم آ گیا آپ کو پتہ چل گیا کہ when to order and how much to order تو یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ایگزامپل کرنی ہے ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی وہ پتہ نہیں آپ نے کی ہے یا نہیں کی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر نہیں کی ہے تو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ماڈل جب ہم نے بنایا تھا تو اس کے اندر آئی ایم یہاں پر بھی وہی میکسیمم انوینٹری جو چیزیں بتائی تھی آپ کو وہ یہاں پر میں نے لکھ دی ہیں سلائڈ کے اوپر موجود ہیں اس کو دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے نا I M is the maximum inventory اس کے بعد R is the rate of manufacturing D is the demand rate C one C two C three جو آپ کے پاس وہی کاسٹ ہیں C one cost item cost ہے C two cost ordering cost ہے سی تھری جو ہے وہ ہولڈنگ کاسٹ ہے ٹھیک ہے جی تو آئٹم کاسٹ پر پیریڈ یہاں پہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا سی ون کیو آیا تھا پھر آرڈرنگ کاسٹ پر پیریڈ جو ہم نے سی ٹو کہا تھا item holding cost per period یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا یہ C three into I M یعنی کہ سی تھری جو ہے ایک آرڈر کی کاسٹ ہے into I M into T one plus T two divide by two یہ آ گیا تھا C three into I M into T by two T is the total time ہے I M is the maximum inventory ہے C three is the cost of holding پھر نیکسٹ اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا آئی ایم آپ کو کیلکولیٹ کیا تھا I M is equal to Q into R minus D divide by R and then C was equal to C one D plus C two into D by Q I repeat once again C is equal to C one D plus C two into D by Q plus C three into Q by R into R minus D divide by two تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل سی آیا اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا ڈیفرینشیٹ کیا وز ریسپیکٹ ٹو کیو اور اکویٹ کیا کس کے برابر زیرو کے برابر differentiating C with respect to Q and setting equal to zero for C we get what do we get D C by D Q that is equal to zero minus C two D divide by Q square plus C three R R minus D over two two and that is equal zero یہ سمپل سا کیشن ہے جس میں سی کو ڈیفرینشیٹ کر دیا ود ریسپیکٹ ٹو کیو بہت اسٹریٹ فارورڈ قسم کی ڈیفرینشیشن ہے تو یہ ایکسپریشن آ گیا اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو مت جائیں اس پروسیس کے اندر اگر جانا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں تو اس کے اندر ہمیں D C by D Q آ گیا اور اس کو ایکویٹ کر دیا زیرو کے برابر اب ایک سائڈ پہ ہم کیو لے کے جائیں گے اور اس کو سالو کر لیں گے باقی چیزیں جو ہیں ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رہنے دیں گے یہ سمپل سی ایکویشن ہے جس کے اندر ہم ویریبل کو سیپریٹ کر لیں گے ایک سائڈ پہ کیو رکھیں گے باقی ساری چیزوں کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پر لے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ایک ایکسپریشن آئے گا وہ کیا آئے گا کیو اسٹار یعنی کیو اسکوائر آ جائے گا آپ کے پاس اور دونوں سائڈ کا اسکوائر روٹ لے لیں انڈر روٹ لے لیں تو آپ کے پاس کیو آ جائے گا اس کو کیو اسٹار ہم نے لکھا ہے optimal quantity Q that is equal to two two C C D divide by three under root R R over minus D once again دو انڈر روٹ ہیں اس کے اندر Q star is equal to under root two C two D divide by C three into root of R over R minus D تو آر آپ کو پتا ہے ڈی آپ کو پتا ہے سی ٹو آپ کو پتا ہے سی تھری پتا ہے آپ کیلکولیٹ کر لیں گے فوراً آپ کیو اسٹار معلوم کر سکتے ہیں یہاں تک تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا یہ ہمارے پاس سارا ریویژن ہے میں نے دوبارہ سے آپ کو بتا دیا دوبارہ سے ایکسپلین کر دیا اب یہ ایک ایگزامپل کرتے ہیں اس ایگزامپل کو سالو کریں گے یہ ایگزامپل کس کی ہے ماڈل تھری کی ہے لاسٹ ٹائم میں نے بتائی تھی اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے اس کو پڑھیں غور سے اور اس کے بعد اس کا ڈیٹا دیکھیں اور فارمولا لگانے کی کوشش کریں پہلی چیز یہ ہے the demand for an item in a company is eighteen thousand units per year and the company can produce at the rate of 3,000 per month. The cost of one setup is ₹500 and the holding cost of one unit per month is 15 paisa. You have to find, number 1, the optimum manufacturing quantity, number 2, the maximum inventory, number 3 is the time between orders, number 4 is the number of orders per year, number 5 the time of manufacture دی آپ کے پاس ایک سمپل سی ایگزامپل ہے جس کے اندر آپ کے پاس demand eighteen thousand per year اسی طریقے سے پروڈکشن جو ہے تھری تھاؤزینڈ پر منتھ کے حساب سے اسی طریقے سے اس کی یونٹ کاسٹ دی ہے دی ہے آپ کے پاس cost of one set up بھی دی ہے ون سیٹ اپ سے مراد یہ کہ ایک دفعہ جب آرڈر پلیس کریں گے تو اس میں کتنا کتنی کاسٹ آئے گی شارٹیجز آپ کو الاؤ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سالو کرنا ہے یہی جو کیو اسٹار کا بھی ہم نے فارمولا نکالا ہے یہ اپلائی کریں گے اس کے اندر اسی طرح سے ٹی اسٹار کا فارمولا پھر این اسٹار کا تو پھر یہ ٹائم بٹوین آرڈر اب یہ جب آپ نے ماڈل بنایا تھا تو اس کے اندر آپ کے پاس آئی ایم ایک چیز تھی ایک آپ کے پاس کیو تھا اس کے بعد ایک ٹی ون تھا ایک آپ کے پاس ٹی ٹو تھا ایک سلوپ آپ کے پاس ڈی تھا ایک سلوپ آر مائنس ڈی تھا یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سے کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس مختلف جوابات آ جائیں گے جب جوابات آ جائیں گے تو total optimal cost per year آ جائے گی ٹھیک ہے جناب اس کو دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم کیا دیکھا تھا یہ ہمارا ڈیٹا تھا اس کو ہم نے آرگنائز کر لیا اس کو ہم نے ارینج کر لیا سی فور تو زیرو ہے بڑی آسانی سی بات ہے سی ون جو ہے یعنی آئٹم کاسٹ سی ون دیا ہوا ہے روپیز ٹو پر آئٹم اس کے بعد ہمارے پاس سی ٹو دیا ہوا ہے rupees five hundred per order یعنی کہ جتنی دفعہ بھی آپ آرڈر پلیس کریں گے فائیو ہنڈریڈ روپیز آپ کو دینے ہوں گے تو آپ کے پاس سی ٹو دیا ہوا ہے rupees five hundred per item C three جو ہے آپ کے پاس انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ دی ہوئی ہے that is equal to zero point one five rupees per item per month per item per month ایک آئٹم اگر آپ نے رکھنا ہوگا تو پندرہ پیسے دینے ہوں گے ایک مہینے کا کرایہ سال بھر کا کرایہ and so on so forth demand جو دی ہوئی ہے آپ کے پاس ایٹین تھاؤزینڈ پر ایئر دی ہوئی ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیں پر منتھ کے حساب سے تو ففٹین ہنڈریڈ پر منتھ اور آپ کے پاس پروڈکشن ریٹ جو ہے تھری تھاؤزینڈ پر منتھ ہے آپ کے پاس کیا چیز ہے آپ کے پاس پروڈکشن جو ہے تھری تھاؤزینڈ ہے آپ کے پاس ڈیمانڈ جو ہے ففٹین ہنڈریڈ ہے یعنی ہر مہینے آپ کے پاس ففٹین ہنڈریڈ یونٹس جو ہیں آ جائیں گے اسٹور کے اندر انوینٹری کے اندر آپ دیکھیں ایک مہینے میں تو پندرہ سو آ گئے تو سال بھر میں اٹھارہ ہزار ہو جائیں گے یہ آپ ڈسائڈ کریں گے کہ کس وقت یہ چیزیں سیل آف کرنی ہے کس وجہ اسٹاپیج کرنی ہے آپ نے نام سنا ہوگا کہ کرسمس ایک تہوار ہوتا ہے کرسچنس مناتے ہیں اسی طریقے سے یہ تہوار جو ہے یورپ میں بڑی اہمیت کے ساتھ بڑی پاپ اینڈ شو کے ساتھ منایا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز کنزیوم ہوتی ہے جو بچے بھی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں بوڑھے بھی کھاتے ہیں وہ ہے چاکلیٹس اب یہ چاکلیٹ کی جو پروڈکشن ہے یہ چاکلیٹ کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ کب اسٹارٹ ہوتی ہے وہ جناب بہت پہلے جنوری سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو دسمبر میں جو چیز سیل ہوگی اس کی پروڈکشن کب سے شروع ہو جاتی ہے وہ جنوری سے شروع ہو جاتی ہے لیکن جنوری میں جو چیز پروڈیوس ہوگی کیا دسمبر تک چلے گی جی ہاں چلے گی کیونکہ اس کا پراپرلی اسٹاک کیا جاتا ہے پراپرلی کنٹرول انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے وہاں تک انوینٹری بڑھ جاتی ہے جب انوینٹری بڑھ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں کرسمس کے دوران اور نیو ایئر کے دوران یہ ساری چیزیں کنزیوم ہوتی ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں بہت چاکلیٹس کھاتے ہیں پھر اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت سارا اسٹاک ایگزاسٹ ہو جاتا ہے لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹاک کچھ تھوڑا سا بچ جاتا ہے یعنی اسٹور میں وہ چیزیں بچ جاتی ہیں اب ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اس کو اگلے سال کے لیے رکھ لو تو لیکن وہ خراب ہو سکتی ہیں دوسری چیز یہ آؤٹ آف فیشن بھی جاتی ہیں نئی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک نئی پروڈکشن لائن تو موجود ہے تو نئی چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی تو آپ کیا کرتے ہیں اس اسٹاک کو نکالتے ہیں اسٹاک کو کیسے نکالتے ہیں جس کو کہتے ہیں اینڈ آف سیزن سیل یا کرسمس سیل بھی کہتے ہیں یا نیو ایئر سیل بھی کہتے ہیں تو یہ چیزیں ایگزاسٹ کر دیتے ہیں تاکہ انوینٹری چلی جائے ساری ختم ہو جائے کیوں اس کو رکھیں گے اس پہ کاسٹ انکر ہوگی اس میں پرابلم ہوگی اس میں پلفریج ہوگی اس میں نقصان ہوگا اس کو نکالیں اپنی کاسٹ پرائز نکالیں آگے نئی چیزوں کی طرف آئیں تو جناب اس سوال کے اندر بھی آپ کے پاس کچھ اسی طرح کی صورت حال ہے جس میں آپ کے پاس پندرہ سو آئٹم پر منتھ آپ کے پاس اسٹور ہو رہا ہے اسٹاک ہو رہا ہے سالو کریں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپٹیمم مینوفیکچر کوانٹٹی آپ کو چاہیے وہ دیکھتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہمارے پاس کیو اسٹار ہمارے پاس فارمولا ہے that is equal to two two C C D D divide by three R R over minus اب یہ جو آپ کے پاس ماڈل ہے اس مینوفیکچرنگ ماڈل ہے جس میں آپ نے پروڈیوس کرنا ہے آپ نے پرچیز نہیں کرنی تو یہ جو کوانٹٹی آ گئی جو پہلے آپ آرڈر پلیس کیا کرتے تھے آج یہ مینوفیکچرنگ کوانٹٹی آپ نے معلوم کرنی ہے کیلکولیٹ کرنی ہے اس میں ویلو پٹ کر دیں سی ٹو کی جو آپ کے پاس ابھی ہم نے بتایا تھا کہ 500 ہنڈریڈ ہے اس کے بعد ڈی کی ویلو پٹ کر دیں آپ کے پاس جتنی ڈیمانڈ ہے 1500 ہنڈریڈ کی اس کے بعد آر کی ویلو پٹ کر دیں which is three thousand C three آپ کے پاس پتا ہے that is zero point one five and similarly you know the value of R you know the value of D اس میں سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا 4470 یعنی 4470 یونٹس آپ کے پاس کیا چیز آ گئی 4470 سیکنڈ چیز یہ کہ میکسیمم انوینٹری آئی ایم جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ وہ کتنا ہونا چاہیے آئی ایم کا کیا فارمولا تھا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے ایک آئی ایم کا فارمولا تھا Q into R minus D divide by R I M is equal to یعنی میکسیمم انوینٹری کا فارمولا ہے Q into R minus D divide by R Q آپ نے ابھی کیلکولیٹ کیا which is four thousand four hundred seventy R آپ کے پاس پتا ہے کتنا ہے 3000 ڈی آپ کو پتا ہے 1500 یہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا آپ کے پاس آ گیا تو آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری جو آپ کسی وقت بھی ہولڈ کر سکتے ہیں وہ کتنی ہے 2235 اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹائم بٹوین آرڈرس یہ آرڈر مینوفیکچرنگ آرڈر کی بات ہو رہی ہے پرچیز آرڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے time between to order by Q divide by D پتا ہے ہم نے ابھی کیلکولیٹ کی ہے کہ تقریباً تین مہینہ لیکن strictly speaking two point nine eight months ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر ذرا سا آپ نے کیا تو آپ کے پاس پرابلم آئے گی تو اس لیے اس کیس میں two point nine eight month exactly calculate کر لیجیے گا کتنے مہینے اور کتنے دن چاہیے اگر آپ ایگزیکٹ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے ریئل لائف پرابلم پہ کر رہے ہیں تو 2.98 کا مطلب 2.98 ہی ہوگا مہینے دن گھنٹے کے حساب سے کیلکولیٹ کیجیے گا اگر ایسا نہیں ہوگا تو کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کی مشینیں بند ہو جائیں گی پھر number of order per year N is equal to total آپ کے پاس 12 بائی 3 میں نے 2.98 کو اپروکسیمیٹلی 3 کر لیا ہے تو number of order per year approximately 4 یا 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو that what I have calculated پھر اس کے بعد کیا time of manufacture T one آپ نے یعنی کہ وہ ٹائم جس میں آپ کے پاس پروڈکشن ہو رہی ہے جس میں آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے that is equal to Q over R کیونکہ وہاں پہ سلوپ آر تھا نا ڈیوائڈ بائی آر کیو آپ کو پتا ہے کہ four thousand four hundred seventy اور آر آپ کو پتا ہے تھری تھاؤزینڈ ہے یہ دیا ہوا ہے T one is equal to Q by R Q کو اسے ڈیوائڈ کریں four thousand four hundred by three thousand equal to one point four nine ڈیڑھ مہینہ یا تقریباً ایک مہینہ ساڑھے چودہ دن یا چودہ دن ہوگی تو this what time T one time of manufacture T one is equal to one point four nine calculate کر لیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجیے اب آپ کے پاس نیکسٹ کیا چیز ہے آپٹیمم اینول کاسٹ اب آپ نے کیا کیا ساری طرح کی کاسٹ کو کیلکولیٹ کر لی ہیں اب آپ نے صرف کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپٹیمم اینول کاسٹ کیا ہے یعنی کہ جتنا بھی آپ پروسیس کر رہے ہیں نا مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اس میں سیل کر رہے ہیں اس میں ریٹیل کر رہے ہیں اس میں ٹائم وغیرہ کیلکولیٹ کر لیا تو ایک سال کے اندر آپ کے پاس کاسٹ کیا آئے گی یہ جب ہم نیٹ ورک وغیرہ پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بجٹ بناتے ہیں بجٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ اینول اسٹیٹمنٹ آف ایکسپینڈیچر اور انکم یعنی کہ انکم اور ایکسپینڈیچر کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ بناتے ہیں یہ گورنمنٹ بھی بجٹ بناتی ہے ساری پروونشل گورنمنٹس بھی بجٹ بناتی ہیں اسی طریقے سے کمپنیز بناتی ہیں جو چیف آپریٹنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں کہ اس سال ہماری یہ پروجیکشن ہوگی یہ انکم ہوگی یہ سیل ہوگی اتنا پروفٹ ہوگا یا اتنا نقصان ہوگا یا یہ ہم نئے پروجیکٹ لے کے جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو وہ کیا چیز ہوتی ہیں ٹوٹل ہم پورے ایک سال کے اندر ہر چیز دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے جو اسٹورس انچارج ہوتے ہیں یا انوینٹری کو جو ہولڈ کرتے ہیں یا جو مینوفیکچرنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کی بھی اینول کاسٹ ہوتی ہے تو ہم نے جتنی بھی کاسٹ کیلکولیٹ کر لی ہیں تو ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے آپٹیمم اینول کاسٹ کس پہ بیس کرے گی کہ آئٹم کاسٹ آپ کتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں پھر آرڈرنگ کاسٹ پہ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں یہاں پہ آرڈرنگ کے بجائے کیا ہوگا مینوفیکچرنگ پہ کتنا ہوگا اسی حساب سے آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ کیا پڑ رہی ہے یہ ساری کاسٹ ہم کیا کریں گے الگ الگ معلوم کریں گے اور ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹلی آ جائے گا آپٹیمم اینول کاسٹ آ جائے گی تو یہی چیزیں میں نے یہاں پہ اس سلائڈ کے اندر بھی لکھی ہے کہ item cost plus ordering cost plus holding cost this will give you optimum annual cost اب آپ کے پاس یہ جو آپٹیمم اینوئل کاسٹ ہے اس کو کیلکولیٹ کریں سب سے پہلے تو آئٹم کاسٹ آپ کے پاس کیا ہے that is equal to rupees eighteen thousand into two which is equal to rupees thirty six thousand یعنی ٹو روپیز کے آئٹم کی کاسٹ ہے نا ایٹین تھاؤزینڈ آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے ایٹین تھاؤزینڈ آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو آپ نے جو بیچنی ہے ایٹین تھاؤزینڈ انٹو ٹو تو تھرٹی سکس تھاؤزینڈ تو آپ نے خرچ کرنا ہے اس کی مینوفیکچرنگ کے اوپر جو آپ کے پاس چیز پروڈیوس کر رہے ہیں تو پہلی چیز یہ two item two rupees per item اس کی کاسٹ ہے ایٹین تھاؤزینڈ آئٹمس ہیں ایٹین تھاؤزینڈ یونٹس ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کریں سمپل سی تھرٹی سکس تھاؤزینڈ آپ کے پاس آ جائے گا دوسری چیز یہ آرڈرنگ کاسٹ ہے آپ کے پاس کیونکہ آپ نے آرڈر کرنا ہے مینوفیکچرنگ کرنی ہے فائیو ہنڈریڈ روپیز پر دیا ہوا ہے وہاں آپ کو کہ یہ جو آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ کیا ہے five hundred multiplied by eighteen thousand divide by four four seven zero یہ جتنے آپ کے پاس یونٹس ہیں کیو ہے آپ کے پاس تو ان کو ملٹیپلائی کریں سمپلیفائی کریں two zero one three point five rupees اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ ہے یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ سی ہے اس میں سارا وہ جو فارمولا ہے جو میں نے بتایا تھا سی تھری والا وہ یہاں لگانا ہے C three into I M وغیرہ وغیرہ zero point one five into twelve into two two three five into eighteen thousand divide by thirty six thousand اس کو سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا two thousand eleven point five two zero one one point five دو ہزار گیارہ روپے اور پچاس پیسہ تو یہ تینوں کاسٹ جو آپ کے پاس آ گئی ایک آ گئی تھرٹی سکس تھاؤزینڈ روپیز ایک آ گئی two thousand thirteen point five اور تیسری ہے two thousand eleven point five اب کیا کرنا ہے ان تینوں کو ہم نے سمپل سی ایڈ کرنا ہے جو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا جی ہمارے پاس total cost thirty six thousand rupees plus two thousand thirteen point five and plus two thousand eleven point five تو آپ کے پاس ٹوٹل اینوئل کاسٹ آ گئی فور ہنڈریڈ ٹوئنٹی فائیو یعنی forty thousand five rupees forty thousand and five only تو یعنی چالیس ہزار روپئے اور اس کے ساتھ پچیس روپئے بھی آپ کے پاس موجود ہوں چالیس ہزار پچیس روپئے میں آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ کو چالیس ہزار کی چاہیے ہوگی تو یہ جناب کتنی آسان سی بات ہوئی کہ چالیس ہزار میں اتنی بڑی ایک فیکٹری چل رہی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ چالیس ہزار ملین بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ذرا زیادہ جائیں تو یہ چالیس ہزار جو آپ کے پاس آیا ہے چالیس ہزار ملین ڈالر بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ چالیس ہزار ملین کا کیا مطلب ہوا forty billion which is big one آتے ہیں جناب ماڈل فور کی طرف آپ کے پاس کیا ماڈل ہے مینوفیکچرنگ ماڈل وتھ شارٹیجز اب تو آپ کو اتنا تجربہ ہو گیا ہوگا کہ آپ ماڈل خود بنا سکتے ہیں بنا لیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ماڈل خود بنائیں بنا لیں گے کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا کیا کریں گے اس کے اندر کون سا ماڈل ہے سمپل سی بات ہے اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے ایسا ماڈل بنانا ہے جس میں مینوفیکچرنگ انوالو ہے ایسا ماڈل بنانا ہے جس کے اندر شارٹیجز الاؤ ہے ٹھیک ہے تو بڑی آسان سی چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کیا ایزمپشنس کریں گے ونس اگین سیم ایزمپشنس کہ ڈیمانڈ ریٹ از کانسٹنٹ اسی طرح سے پروڈکشن یا manufacturing rate is constant R but R is greater than D R minus D is positive C one C two C three جو ہے آپ کے پاس وہ بھی کانسٹینٹ ہے اور یہاں پہ سی فور بھی ہے اور سی فور بھی کانسٹینٹ ہے تو یعنی کاسٹ کیا کیا ہے آپ کے پاس C one C two C three C four cost ہے اس کے اندر آر بھی ہے اس کے اندر ڈی بھی ہے تو وہی چیز کرنی ہے آپ نے آئٹم کاسٹ کرنا ہے آرڈرنگ کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے ہولڈنگ کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے شارٹیج کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے ان جب چاروں کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو چاروں کو سم کر دیں گے جب چاروں کو سم کر دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ آ جائے گا اس کے بعد سے جب آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا total cost per unit time آ جائے گا اس کو کیا کریں گے ڈیفرینشیٹ کریں گے with respect to Q and respect to S کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس شارٹیج بھی آ جائے گی ود رسپیکٹ ٹو کیو اور ود رسپیکٹ ٹو ایس آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے پارشلی کریں گے یہاں پہ کیونکہ یہ فنکشن ہے کیو اور ایس کا یہ چیز کی تھی ہم نے سیکنڈ ماڈل میں جہاں پہ ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا تھا کیو اور ایس کو پارشلی ود رسپیکٹ ٹو یعنی ڈیفرینشیٹ کیا تھا سی کو partially with respect to Q and partially with respect to S یہاں پر بھی یہی کریں گے پارشلی اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے سی کو جو آپ کے پاس آئے گی with respect to S and with respect to Q اور ان کو اکویٹ کریں گے زیرو کے برابر تو آپ کے پاس یہاں سے دو ایکسپریشن آئیں گے وہاں سے ہم کیا کیلکولیٹ کریں گے کیو اور ایس کی ویلو معلوم کر لیں گے یہ چیز میں نے کی ہے دیکھ لیں آسان سی ہے یہ ماڈل تھری اور ماڈل فور میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ صرف آپ شارٹیجز کو الاؤ کریں گے ماڈل تھری کے اندر جس وقت آپ کے پاس پروڈکشن بند کرتے تھے آپ مینوفیکچرنگ بند کرتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے سیل کرنا شروع کرتے تھے اور الٹیمیٹلی آنے کے بعد جس دن آپ کے پاس اسٹاک زیرو ہو جائے یا انوینٹری زیرو ہو جائے تو آپ اپنی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کرتے تھے یہاں پر ہم کریں گے کہ اس دن مینوفیکچرنگ اسٹارٹ نہیں کریں گے بلکہ اور آرڈر بک کریں گے جب کافی سارے آرڈر ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی مینوفیکچرنگ شروع کریں گے مینوفیکچرنگ شروع کرنے کے بعد یہ پرانے جتنے ہمارے پاس ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے اس کو پورا کریں گے یہ ڈیمانڈ کو پوری کریں گے اس کو فلفل کریں گے اس کے بعد پھر ہم مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کریں گے اور اب نئی ڈیمانڈ کو فلفل کریں گے اور دھیرے دھیرے اسٹاک کو پائل اپ کریں گے اسٹاک کو کافی سے زیادہ اکٹھا کریں گے تو یہ چیز ہم بتاتے ہیں یہ میں نے کیا کیا اس سلائڈس کے اندر بتایا ہے آپ کو the assumption in this model are the same as in model three except to consider ابھی جو آپ کے پاس فگر آ رہی ہے اس کو غور سے دیکھیں یہ ماڈل نمبر ٹو اور ماڈل نمبر تھری کو ملا کے بنا ہے اس کے اندر پہلی چیز کیا ہے وہی آپ کے پاس ایکس ایکسس ہیں وہی آپ کے پاس کیا ہے وہی آپ کے پاس وائی ایکسس ہیں ایکس ایکسس پہ آپ کے پاس ٹائم ہے وائی ایکسس کے پاس آپ کے پاس کوانٹیٹیز ہیں اب یہ ایک ماڈل بن گیا جس میں آپ کے پاس پہلے آرڈر موجود ہیں پہلے ایڈوانس بکنگ موجود ہے مینوفیکچرنگ شروع ہوئی اس کو پورا کیا آگے بنایا اسٹاک کمپلیٹ کیا میکسیمم آنے کے بعد اپنی مینوفیکچرنگ پروڈکشن روک دی اور بیچنا شروع کر دیا ڈسپوز آف کر رہے ہیں زیرو پہ آئے زیرو پہ آنے کے بعد اور ایڈوانس بکنگ شروع کر دی پھر نیچے پہنچے and then once again we start manufacturing پرانے اسٹاک کو پرانی ڈیمانڈ کو میٹ کیا اور آگے چلتے جائیں گے تو اسی طرح کا یہ سائیکل بنتا جائے گا اس کے اندر چار ٹائم ہے پہلا ٹائم وہ جس میں آپ ایڈوانس بکنگ کر رہے ہیں دوسرا ٹائم جس میں آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ڈیمانڈ میٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ انوینٹری بلٹ اپ کر رہے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے مینوفیکچرنگ بند کر دی ہے اور آپ صرف ڈیمانڈ میٹ کر رہے ہیں چوتھی چیز اسٹیج جس میں آپ نے مینوفیکچرنگ نہیں کی ہے بالکل بھی مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے ہیں اور آپ آرڈر بک کر رہے ہیں یعنی ٹیٹ ون ٹائم جس میں مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہے ایڈوانس بکنگ بھی ہو رہی ہے شارٹیج کو میٹ کر رہے ہیں جس کے کہنا چاہیے تو یہ T one T two T three T four چار ٹائمس آئیں گے وہی میں نے چار ٹائمس یہاں پہ لکھ دیے ہیں کہ ٹی ون ٹائم جس میں مینوفیکچرنگ اور آپ کے ساتھ پاس کیا کیا چیزیں ہیں مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیمانڈ بھی میٹ ہو رہی ہے دوسرے اسٹیج میں آپ کے پاس کوئی آرڈر پہلے نہیں ہے بیک آرڈر نہیں ہے کوئی شارٹیج نہیں ہے آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ڈیمانڈ کو میٹ کر رہے ہیں تیسرا اسٹیج وہ ہے جس میں آپ نے مینوفیکچرنگ بند کر دی ہے آپ خالی ڈیمانڈ کو میٹ کر رہے ہیں چوتھا اسٹیج یہ مینوفیکچرنگ نہیں ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں سپلائی کرتے جا رہے ہیں آرڈر بک کر رہے ہیں تو یہ چار اسٹیجز ہیں آپ کے پاس چار ٹائمز ہیں اس کے اندر بھی آئی ایم میکسیمم انوینٹری آپ کو دی ہوئی ہے آپٹیمم آرڈر کوانٹٹی آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے total time T is equal to جو پیریڈ کے درمیان ہوتا ہے وہ کیا ہوگا T is equal to T one plus T two plus T three plus T four تو یہ آپ کے پاس ایک ماڈل ہے اس کی شکل ہے بڑی آسان سی سہل سی چیز ہے اس کے اندر بھی چار کمپوننٹس ہیں وہی چار کمپوننٹ جو ہر ایک ماڈل کے اندر ہم نے بتائے کیونکہ یہاں پہ سی فور بھی موجود ہے تو کون سی چیزیں آئٹم کاسٹ ہے انوینٹری کاسٹ ہے آرڈرنگ کاسٹ ہے and fourth is shortage cost آپ کے پاس ہے یہ C one C two C three C four موجود ہیں اس کے اندر اسی طریقے سے ہم معلوم کریں گے پہلے آپ کے پاس آئٹم کاسٹ کیا ہوگی ٹوٹل آئٹم کاسٹ کی بات کر رہا ہوں پھر سیٹ اپ کاسٹ کیا ہوگی آپ کے پاس پھر آئٹم ہولڈنگ کاسٹ کیا ہوگی شارٹیج کاسٹ کیا ہوگی ان چاروں کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا سی ڈیش آ جائے گا سی ڈیش کو ٹی سے ڈیوائڈ کریں گے آپ کے پاس کیا آ جائے گا سی آ جائے گا پھر سی کو کیا کریں گے ڈیفرینشیٹ کریں گے with respect to Q and respect to S جب آپ نے کیلکولیٹ کیا تو آپ کے پاس سی ڈیش کیا آ گیا سی ڈیش آ گیا C one Q plus C two plus C three into T one plus T two times I M by two plus C four into T three plus T four by two S by two یعنی کہ تھرڈ کمپونیٹ وہ ہے جس زمانے میں آپ کے پاس انوینٹری ہے فورتھ کمپونیٹ وہ ہے جس میں آپ کے پاس شارٹیجز ہیں اس کو ہم نے وہی ڈیفرینشیٹ کیا ایکویٹ کیا تو ہمارے پاس کیو اسٹار اور اسٹار آ گیا یہ کیو اسٹار آپ کیلکولیٹ کیا ہے دیکھ لیجیے گا نوٹس میں موجود ہیں لیکن آپ کے لیے یہی کافی ہے کیو اسٹار کیسے کیلکولیٹ کیا تھا D C by D Q is equal to zero تو کیو اسٹار کی ویلیو میں پڑھ لیتا ہوں Q star is equal to two C two D divide by C three into one minus D by R under root multiplied with C three plus C four divide by C four under root and S star is equal to under root of two C two D divide by C four into one minus D by R under root and this is multiplied with C three divide by C three plus C four under root تو یہ ایکسپریشن ہے کیو اسٹار کے اور ایس اسٹار کے تو یہ جناب ہمارے پاس جو کیلکولیشن آئی یہ کہاں سے آئی تھی سی سے آئی تھی سی کہاں سے آیا تھا سی ڈیش سے آیا تھا سی ڈیش کہاں سے آیا تھا چاروں کاس کو ایڈ کرنے کے بعد آیا تھا تو یہیں پہ میرے خیال میں ہم رکتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کافی ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے ہم نے آج سارا ریوائز کیا اچھی ڈیٹیل کے ساتھ جس میں model number one model number two model number three ہم نے ڈسکس کیا ایلیبوریٹ کیا آپ کو ایکسپلین کیا اور اس کی ایگزامپل بھی ہم نے ڈیٹیل میں کرائی یہ ماڈل فور میں نے جلدی سے کرایا اور میں نے اس لیے بتایا کہ یہ آپ اپنی ایکسرسائز کے طور سے خود کریں خود ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں میں نے تو چار سے سمپل سے ماڈل بنائے تھے ان چاروں ماڈلس کو ڈیفائن کیا اور کیلکولیٹ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ماڈل ہو سکتے ہیں وہ سوچیں سوچنے کے بعد انالائز کرنے کی کوشش کریں اچھی کتابوں میں دیکھیں تو اور بھی ماڈلس آپ کو نظر آئیں گے جس کے اندر شارٹیجز کی بھی بات ہوگی جس کے اندر آپ کے پاس آرڈرنگ کی بھی بات ہوگی کہیں آرڈرنگ اور مینوفیکچرنگ دونوں کی بات ہوگی دونوں کو بھی کمبائن کیا جا سکتا ہے تو جتنا بھی آپ کمپلیکیٹ کرنا چاہیں کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں ماڈلس بنیں گے ان کے سولوشنس موجود ہوں گے تو جب بھی آپ ایکسرسائز کریں گے جب بھی ایگزامپلس لیں گے پریکٹیکل لائف کے پرابلمس لیں گے تو آپ کو ایک نئے طریقے کا ماڈل بنانا پڑے گا لیکن بیسک فلاسفی سب کی وہی ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا آئٹم کاسٹ کیلکولیٹ کرنا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے ہولڈنگ کاسٹ آرڈرنگ کاسٹ اور شارٹیجز کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہوگی اگر پرابلمس کچھ کمپلیکیٹڈ ہے تو ان سب کے ایک کمبنیشن ہو جائے گا پہلے ماڈل بڑا سمپل تھا دوسرے میں ہم نے شارٹیجز الاؤ کی تیسرے میں ہم نے مینوفیکچرنگ الاؤ کی چوتھے میں مینوفیکچرنگ بھی الاؤ کی اور شارٹیج بھی الاؤ کی تو یہ جناب چاروں ماڈلس ہیں اس کے کافی ساری ایگزامپلس ایکسرسائز موجود ہیں ان کو ضرور کیجیے گا اگلے لیکچر میں ہم تھوڑی سی اس کی ڈائیورسفیکیشن کریں گے کہ کس طرح سے ہم انوینٹری کو ہولڈ کر سکتے ہیں جس وقت کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ٹھیک ہے پرائز بریکس ملتے ہیں اس کی بات چیت کریں گے اور ایک براڈلی بات کرنے کے بعد یہ سیگمنٹ کو ہم مکمل کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بہت ساری ایکسرسائز ہیں اس کو کرنا ہے ان فارمولوں کو یاد کرنا ہے تھوڑا سا رٹا لگانے کی بھی کوشش کر لیں لیکن اگر ایک دفعہ آپ لاجیکلی دیکھیں گے تو آپ کو اتنا کوئی پرابلم نہیں نظر آئے گا کیونکہ لاجیکل ان کے فارمولے ہیں اور وہ بڑی آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں کیو ایس آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے ٹی اور این کیلکولیٹ کرنا ہے that's what you will have to do اگلے لیکچر تک لیے مجھے اجازت دیجیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا مینٹل فزیکل اور او آر کی اللہ حافظ السلام علیکم